ثابت ہے اس سے دل میں نور بھی آئے گا اور انسان جو ہے اس کی مفرت ہو جائے گی جس طریقے پہ کالی کمپنی والے نے کام کیا ہمیں اسی طریقے پہ کرنا ہے اپنے طریقے پہ کام کریں گے تو نفسانی خواہش پر عمل ہو جائے گا ملک کا ادارہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفس کو خدا بنا لیا بس جو دل میں آئے وہ کرے ایسا نہیں کہنا ہے بڑی مبارک رات ہے اس کے بجائے میں بتانا بھول گیا تھا کیونکہ کچھ گناہوں کو بچنے کی بات ہو گئی تھی وہ بہت ضروری بات ہے وہ بھی حادثی شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے پندرہویں شاہبان میں نصف شاہبان میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے تشریف دے آتے ہیں معیشت اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دو ابھی وہی رات چل رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہیں اور فرمائے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کر دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کیسے کیسے لوگوں کو بھگ دیا سو قتل کے مجرم کو اللہ نے بھگ دیا بخاری کی سو قتل کے مجرم کو ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے کتنے گناہ مختصر ہی ہوں گے اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے ہماری گناہ تو محدود ہے بالکل یعنی ہم اس کو گر سکتے ہیں اتنے اپنے گناہوں میں سر پہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا گنہ گار ہوں میں بڑا گنہ گار ہوں اللہ کیسے بخشے گا ارے اللہ تعالیٰ ایسے بخشیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا ایک شخص میں رات ربد الحیح آ رہے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے کراچی میں تھے ان سے پوچھا بھائی انہوں نے فرمایا کراچی کے ایک کروڑ لوگوں کا اس وقت زمانے میں ایک کروڑ آبادی تھی اب تو تین کروڑ ہو گئی ہوگی کراچی کے تین کروڑ لوگوں کا پیشاب پخانا سمندر میں گرتا ہے سمندر کی ایک موج آتی ہے سارے پیشاب پخانے کو بہا کے لے جاتی ہے اور وہاں پہ مفتی اعظم غسل کر کے نماز پڑھا دے تو غسل ہو جائے گی تو اللہ کی ایک مخلوق ایک موج میں ہی اثر ہو کہ پیشاب پخانے کو صاف کر دے اور اس میں حسن پاک ہو جائے تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ کے کرم کتنا زیادہ ہے اللہ کی مغفرت کتنی زیادہ ہے اس وقت بہت زبردست اللہ کی رحمت برس رہی ہے بہت مغفرت کے پھاٹے مارتا ہوا مارتا ہوا سمندر اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اچھا ایک بات اور ہے کالی کرنے والی جو بھی نفلی عبادت ہوتی ہے نا سنت یہ اکیلے کرنی ہے مل جل کے نہیں کرنی <laughs> سنت یہ ہے اکیلے کہنی ہے گھر کے اندر بھلے بچے بیٹھ جائیں بیوی بچے بیٹھ جائیں <clears throat> مل جل کے عبادت نہیں کرنی ہے نفلی عبادت سب سنت سندر طریقہ یہ ہے کہ اکیلے کرنی ہے چلے مسجد میں ماحول بنا ہوا ہے اچھا مزہ آ رہا ہے نورانی ماحول ہے مسجد میں عبادت مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اپنی عبادت کا حکم ہے اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے ماشاء اللہ اور فرمانے ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں اور ہے کہ روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں سبحان اللہ روزی کی پریشانی ہے نا سب کو روزی کی وجہ سے سارے جھگڑے ہیں سارے سود لینا رشوت دینا فلمیں دیکھنا گانے سننا ڈرامے دیکھنا داڑھی کو شیپ کروانا یہ سب روزی کی رقص ہے نا اور اسی اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اس وقت فرما رہے کہ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں اور سبحان اللہ اور فرما رہے ہیں کوئی مصیبت زدہ کہ مصیبت دور کر کے اس کو آفیت دے دوں ہم سب مصیبت میں ہے کہ نہیں پوری امت مصیبت میں تو ہے ہی ہم کی خود بھی مصیبت میں ہے جو بھی گنا کرتا ہے وہ مصیبت میں <laughs> جو بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے سمجھے اس کی مصیبت مول لی اس سے بڑے اللہ کو ناراض کر رہا ہے چاہے چھوٹا گنا ہو یا بڑا گنا ہو اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اللہ ہم سب مصیبت میں مصیبتیں اے اللہ اس بار آپ مغفرت مانگتا ہوا سمندر آپ کا موجے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر اعلان کر رہا ہے کہ ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اللہ مغفرت چاہتا ہوں مجھے لوٹ دیجیے رونا نہیں آئے رونے والی شکل بنا لے اور سر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے کہ مجھ سے روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں سبحان اللہ اچھا آج کی رات میں ہوتا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ حکیم ملت صاحب تھانوی احمد اللہ کا مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شابان کی پندرہویں رات کو یعنی چودہ شابان کا دن گزار کر جو پندرہویں رات آئے گی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں یعنی سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے اسی رات بھرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان بھریں گے اسی رات ان کے اعمال اٹھا ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں بھائی اس کو خیال رکھیے گا جزاک اللہ تصویریں کوئی نہ بنائے موبائل سے جزاک اللہ کوئی فائدہ نہیں تصویریں بنانے کا مغرب ابھی کیا ابھی کچھ نئے لوگ بھی بیٹھے ہیں مغرب سے عشاء کچھ لوگ نہیں تھے عشاء کے بعد آ گئے ماشاء اللہ کیونکہ سب کے دلوں میں ایک صاحب مجھے ابھی مل کے کہنے لگے ہاتھ کے کہ کے شب برات ہے آپ کو کچھ بتانا چاہیے شب برات کے بارے میں بھی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے باقی میں بات رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت سب لوگ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کسی طرح میں بھی اللہ کا بخش دوں پورے سال کو گناہ کیا اب یہ بڑی تاریخ مبارک رات آ رہی ہے ستائیسویں شب کو لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں آخری عشرے میں رمضان شریف میں بڑی مبارک رات ہے اچھی بات ہے مسجد میں آنا بڑی اچھی بات ہے پورے سال نہیں دیکھا اب مسجد کا اب کر لیا چلو اچھی بات ہے کسی کو آنے مسجد میں آنا میں کچھ عبادت کر لوں کچھ اللہ کو خوش کر لوں مطلب محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہے <laughs> سینے میں اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ تو لگی نہیں ہے بھائی ابھی میں نا شریف پڑھنا شروع کروں سب لوگ جھومیں گے بڑا مزہ آئے گا عشق رسول کی ہاتھ تو لگی نہیں ہے نا مسلمان ہے اللہ نے ہمیں اللہ محمد رسول اللہ کا ٹکٹ دیا ہوا ہے جبھی تو ہم مسجد میں آئے ہیں بھائی آج بڑی مبارک رات ہے بڑی آج ہمیں اللہ سے مغفرت کروانی ہے اپنی تو مغفرت کیسے کروانی ہے اور اس رات کیا ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہوں بتانا اس میں رہ گیا تھا تو فرما رہے ہیں کہ اسی اس رات کا سال بھر کا رسک نازل ہوتا ہے اسی رات سال بھر کا رسک نازل ہوتا ہے جو ہمارا سال بھر کا رسک ہے نا وہ اس رات نازل ہوگا ابھی تنویر صاحب بتا رہے ہیں اس رات لوگ عبادت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے کا معاملہ ہے ذرا اللہ کو خوش کر لو پورے سال کا رسک کا معاملہ ہے <laughs> پورے سال کا رسک لکھا جائے گا نا تو ذرا اللہ کو خوش کر لوں اللہ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اتنا مشکل نہیں کہ اتنی اتنی لاکھ دفعہ یہ پڑھو دو نفل پڑھ کے اللہ کو خوش کر لو اللہ کے لیے کوئی اللہ کی عبادت کا حق کو ادا کر سکتا ہے خالی کرنے والے کو فرماتے ماں عبادن کا حق کا عبادت کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ہمیں مشتری مجھ سے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماں اربناک کا حق کا معرفت ہے کہ اللہ آپ کی معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا اگر دو نفل سنت کے مطابق پڑھ لیں گے ان شاء اللہ وہ سو نفلوں میں باہر ہی جو غیر سنت کے علاوہ پڑھی جائے گی سنت کے طریقے پہ دو نفل آرام سے وضو کیا سنت کے مطابق سنت کے مطابق نماز پڑھی دو نفل نماز حاجت کی نماز فرما کی اللہ سے روڑوں کے مانگنا اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے تو اس رات جو ہے تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکا نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ دیں اچھا نفل میں کوئی خاص آیات ثابت نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے پڑھنا کوئی بھی جو آپ کو یاد ہے فلو شریف رب القلاح قراؤ رب الناس اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے اتنا آتا ہی نہ کرتا ہوں سر جو بھی یاد ہے وہ پڑھ کر دو نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی کوئی بھی بات ہوتی تھی پیش آتی تھی دو نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھتے تھے نماز حاجت کی نیت کر لیں بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے دو نفل پڑھیں گے اس میں بہت بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں نماز توبہ کی نیت بھی کر لیجیے نماز حاجت کی نماز تحجد کی بھی کر لیں یہ بھی سیکنڈ درجے کی تحجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے دوسرے درجے کی کہ وطر سے پہلے جو دو نفل تحجد کی نیت سے پڑھ لے گا قیامت کے اللہ اس کو تحجد گزاروں میں اٹھائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ رستہ بتا رہا ہوں <laughs> بہت سے لوگ بہت لمبی لمبی عبادتوں کو پوچھتے ہیں نا بہت آسان رستہ بتا رہا ہوں دین میں بڑی آسانیاں ہیں اتنی مشکلات نہیں جتنی ہم نے بنا دی ہے تو دو نفل پڑھ لیجیے اور اللہ سے دو دو چار چلے چار اکاط پڑھ لیں چھ رکاوٹ پڑھ لیں اور اللہ سے پڑھ کر یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آج کی رات ہمارا نام مردوں میں مت لکھیے ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے کچھ موقع دے دیجیے کیونکہ ابھی ہم پردیش میں ہیں ابھی ہم نے وطن کی تیاری نہیں کی ہے اپنی عمر میں ایکسٹینشن مانگ لو اپنی عمر میں توسیع مانگ لو یعنی عمر میں ہم برکت اس لیے مانگ لیں گے کہ اللہ زندگی ہم نے غفلت سے گزاری اب آپ کو یہ شعر سناتا ہوں تجھے پہلے بچپن برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے میں آ کے پھر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی ایک دن سفایا جگہ جانے کی کی دنیا نہیں نہیں ہے ہے یہ تماشا ماشاء اللہ اپنی عمر میں توسیع مانگ لیجیے ویزے میں توسیع کرا لو ایک تو اللہ سے یہ مانگ لیجیے کہ زندگی میں برکت دے دیجیے آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجیے تاکہ ہم کچھ اور نیکیاں کما لیں ہم لوگ یہاں نیکیاں کمانے آئے ہیں اور نیکیاں جو کما لی اس کو اس کا رول برقرار بھی تو رکھنا ہے ٹنکی میں پانی بھر گئے جیسے کوئی کھول دے ٹوٹیاں کھول دے پانی ٹنکی خالی ہو گئی نہیں ہوگی دوستوں بزرگوں میرے پیارے علماء بھائیوں کا حافظ بھائیوں میرے والے دین بڑی عمر والے بھی ہیں چھوٹی عمر والے بھی ہیں حدیث میں آتا ہے من لم یار ہم کبھی رہنا یہ چھوٹوں کا رہن نہیں کرتا ولم یوگ کبھی رہنا جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ولم یوبت جی لینی نا جو علماء کا اکرام نہیں کرتا پل سمندہ وہ مجھ میں سے نہیں تو ہم بڑی عمر کے چھوٹوں پر رہن کریں جب ہم چھوٹوں کا رہن کریں گے وہی چھوٹے ہمارے اوپر ہمارے سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور جو چھوٹی عمر والے ہیں بڑے عمر والوں کا ادب کریں حدیث میں آتا ہے مفہوم بتا رہا ہوں جس جوان نے بڑی عمر والے کا ادب کیا بڑی عمر والا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اس کا ادب کیا تو جب وہ بڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جوان دیں گے جو اس کا ادب کریں گے آج جوانوں نے بڑوں کا ادب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے سطح جان والوں کا بڑی عمر والوں کا ادب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر موبائل کے اوپر فیس بک اور یوٹیوب میں میڈیا کی غلامی کی وجہ سے سے پہلے تو یہودیوں اور کافروں کے گھروں میں ہم سنتے تھے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اب تو ہمارے گھروں میں ہو گیا ہے اس یوٹیوب اور فیس بک اور موبائل کی وجہ سے آج ہمارے ہمارے اکثر لوگ ہارے اپنے رشتے داروں میں ماں باپ بہن بھائیوں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا میں بہت مصروف ہوں مصروف کی وجہ کیا ہے انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ لگا ہوں موبائل کے اوپر لگا ہوں بھائی یہ ویب سائٹ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اللہ کی مفرت کروانے کا وقت ہے اس پر اور عمل سے اللہ دینا عامل صالحات پورے قرآن شریف میں جہاں ایمان کا بات ہے وہ عمل صالح کا بھی ہے عمل کرنا پڑے گا گناہ سے بچنا پڑے گا نیک عمل کرنا پڑے گا بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی بڑھا یا اللہ ہم اپنی ہماری زندگی بڑھا دیجیے تاکہ ہم کچھ نیکیاں کما لیں اور دوسرے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اے اللہ سے ہماری نلائکیاں ہیں ان کو معاف کر دیجیے اور نیکیوں کو قبول فرما دیجیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کو معاف کر دیجیے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا چاہے گندی فلمیں دیکھنے کا ہو چاہے فلمیں دیکھنے کا چاہے ناچنے کا چاہے گانے سننے کا یا کوئی بھی گناہ ہو کوئی سا بھی گناہ ہو اس سے ہمارے ہی نقصان ہمیں نقصان پہنچتا ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو دعا یہ مانگ رہے ہیں اے اللہ جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کو معاف کر دیجیے اور جن نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجیے کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو قبول نہیں کرتا جس کا کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہیں کرتا جس کا کچھ ذاتی فائدہ ہو اے اللہ ہماری نیکیوں سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے انہیں قبول فرما کر ہمارا فائدہ کر دیجیے تیسری یہ دعا مانگے اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رسک مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت دے دیجیے حکیم المن حضرت ثانی اللہ لکھتے ہیں پندرہویں شعبان کی رات میں رسک نازل ہونے کا مطلب یہ ہے جو رسک ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے پورے سال جو ملے گا نا ہمیں وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن اس رات میں یہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو پندرہویں شعبان کی رات اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے بعد سے ہی آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر رضول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی مجھ سے مفرت سے آنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کہ روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کر دوں وہ یا رات بھر اللہ کی رحمت کا ذریعہ بہتا رہتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا پاکستان جانے کا بھی بتا دوں گا کہ حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی پندرہویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اور سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم سب کی ہو جائے گی اور اتنی مغفرت ہوتی ہے جتنے پل کی بھیڑے تھیں بکریاں بھیڑیں تھیں ان کے اوپر بہت زبردست بہت سارے بال ہوتے تھے جتنے ان کے بھیڑوں کے اوپر بال تھے اتنے لوگ کی اللہ تعالیٰ سے ہم مقصد فرمائیں گے ماشاء اللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے تعمیر بخش دے گا مگر مگر ہے کالی کمنی والے نے مگر لگا دیا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی ہماری ماں مگر شرک کی والے کی مففرت نہیں ہوتی جو قبروں والے سے مانگتا ہے جو قبر والوں سے مانگتا ہے جو شرک کرتا ہے اس کی مففرت نہیں ہوتی وہ بھی تو نہیں بنتی بھائی ریکارڈ کر سکتے ہیں تصویر بھی بنانا آپ سے ہوں شرک والے کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں تو جو شرک میں ملوث ہیں توبہ کر لے اللہ سے مانگے ڈائریکٹ پیروں سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا قبر والے سے مانگنے سے کچھ قبر والے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا شیخ عبد الطاحی جیلانی ہے بڑے پیر صاحب ہیں جب الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اللہ والے سے گزر نہیں گئے قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے ان کے سب کے دعا مانگ سکتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے سب کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے صحابہ کرام کے وسیلے سے شیخ عبد البائل جلانی رحمۃ اللہ کے وسیلے سے بس ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگ سکتے یہ شرک ہو جاتا ہے شرک والے کی مغفرت نہیں ہوتی نمبر دو کینا رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی سینا کہتے ہیں دل میں انتقام کا جذبہ رکھنا دل میں غصہ بھرا کسی بھائی کے لیے بہن کے لیے ساس بہو کے جھگڑے گھر کے اندر بیٹا بھائی بھائی میں لڑائیاں ہیں جائیداد کی وجہ سے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد وراثت تقسیم نہیں کی اب بھائی بھائی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس لیے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے مفتی صاحب سے پوچھ کے مرنا ہے کبھیرا گنا ہوتا ہے تو یہ دل میں جو گر ہے کینا ہے اس طرح کی مسئلہ مفرت نہیں ہوتی مگر مایوسی نہیں ہے اس سے فون کر کے معافی مانگ لیں بھائی آج جو میں نے آپ کو ستایا آپ کو جو بھی معاملات ہیں مجھے معاف کر دیجیے آئندہ ان شاء اللہ میں آپ اور سلام میں پہل کریں اس کو ہریا دیں اس کے لیے نام لے کے دعا کریں اپنے دل کو معافی تلافی کر کے صاف کر لیں ورنہ اس پیاری رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی اسی طرح پتہ رہنی کرنے والے کی مفرت نہیں ہوتی جو رشتے داروں سے پتہ تعلق جس نے کیا ہوا ہے اس کی مفرت نہیں ہوتی مگر اگر کوئی رشتے دار کوئی دین پہ چلتا ہے اور رشتے دار اس کو دین پہ نہیں چلنے دیتے اور اس وجہ سے وہ ملنے نہیں جاتا تو اس میں گناہ نہیں ملے گا مگر فون پہ وہ راستے میں رہے جیسے اب ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ہے ٹی وی کے اوپر نافرمانی آ رہی ہے لڑکے لڑکے آ رہے ہیں اب جب ہم جو لوگ ٹی وی سے بچتے ہیں اس کمرے میں جائیں گے تو وہاں تو کس کو چل رہا ہے وہاں تو عورتیں ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں اب شادی کرنا جا رہا ہے شادی میں تو ناچ گانا ہو رہا ہے اب کوئی دیندار جو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں جاتا یہ پتہ رہتی نہیں ہوگی ہاں بعد میں فون کر کے بعد میں ملاقات کر لیں شادی میں شرکت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہاں تصویریں بن رہی تھی مس گیدرنگ ہو رہی تھی اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں خاندان کو خوش نہیں کیا جائے گا تعلیم کرنے والے کو خوش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے گا وہاں خاندان والوں کو بعد میں فون کر کے ملاقات کرنے چلے جائیں گے اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے جہاں مائیوں اور مہندی اور تصویریں کھنچ رہی ہیں جہاں مس گیدرنگ ہو رہی ہے جہاں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے کچھ جو پتہ رہنی جس نے کی ہوئی ہے رشتے داروں سے پتہ تعلق کیا ہوا ہے ان سے ان کو خوش کر لے خون وون کر کے ان کو معافی تلافی کر لیں اسی طرح جو پجامہ کپڑوں سے نیچے رکھتا تھا اس کی مفرت نہیں ہوتی مغرب میں بتایا تھا کچھ نئے لوگوں کی ہے مردوں کے لیے حکم ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے کپڑے چھپانا کبیرہ گناہ ہے جب کھڑے ہو چل رہے ہیں اس رات میں جو کپڑے چھپاتا اس کی مفرت نہیں ہوتی اس لیے کپڑے مردوں کے کھلے رہنے چاہیے شلوار اپنی سلوار کے اوپر کروا رہے کپڑوں سے اوپر کروا رہے مردوں کی حکومت تالی کرنے والے کی سلوار کپڑوں سے اوپر رہتی تھی لنگی اور تہمن اوپر رہتی تھی بھیا یہ میری بات نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے مولوی کی بات ہے اور اور عالم عالم یا مولوی مولا والا عالم اپنا بتا دیتا ہے بناتا نہیں اپنی طرف سے یہ تالی کرنے والے کی باتیں سنائی آ رہی ہیں تو کپڑے چھپانے والے کی مفرت نہیں ہوگی اللہ کے لیے میں بھی اپنی جان پر رہن کروں ہم بھی رہن کریں کپڑے کھول کے رکھیں مردوں کو کپڑے کھولنے کا حکم ہے بچے ہیں لڑکے ہیں سب کپڑے کھول لیں اپنی شلوار اوپر کر لیں ورنہ اس رات سے مبتلت نہیں ہوگی اور صرف آفس جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں کاروبار میں جا رہے ہیں میچنگ کی پینٹ پہنی ہوئی آپ نے میچنگ کے موزے پہن لیں موزے سے کٹنے چھٹ گئے کوئی بات نہیں پینٹیں بھی کٹوا دیجیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں میرے کہا بھائی میرے اظہار فرنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے کٹنا چھپے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا اسی طرح شرابے کی مبتلت نہیں ہوگی ہاں شرابے کتنی عام ہو گئی ہے نا اس سے توبہ جو شرابی اگر ہو کوئی توبہ کر لے اب آئندہ شراب میں نہیں پیوں گا اس کی مغفرت ہو جائے گی ہاں اگر شراب پہ جاری رہے گا کہ میں شراب پیوں گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس لیے توبہ کر لے اس سے شراب جائز نہیں ہے حرام ہے قرآن شریف سے بھی ثابت ہے حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کچھ فلائٹ ایسی ہوتی ہے اس میں شراب بھی پیش کی جاتی ہے شراب بیچنے والا اس پہ اور بہت سارے اس پہ بہت گناہ ہے شراب جو ہے پینا اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی مفرت نہیں ہوگی ماں باپ کو ستایا ہوا ہے ہاتھ پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگ لیں جو نوجوان ہیں اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو یہیں سے کچھ پڑھ کے ثواب کر دیجیے کچھ ہدیہ کر دیجیے مطلب سستا کر دیجیے ان کے نام کا اور کچھ ان کے نام ان کو کچھ پڑھ کے اللہ شریف کی دفعہ پڑھ کے ان کی مفرت کی دعا کر دیجیے ان شاء اللہ وہ برداروں میں لکھا جائے گا ورنہ والدین والے کو جس نے بھی ستایا اس فقیر سے بھی بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب ساؤ خاتم عالیہ سے جس نے بھی دنیا میں والدین کو ستایا ہے تو دنیا ہی میں اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے ایک صاحب تھے وہ مجھ سے ملتے رہتے تھے اس نے اپنے والدین کو ستایا ہوا تھا دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے اس نے علاج کرا لیا کسی کو پتا نہیں اس کے بارے میں مگر میں نام بھی نہیں سکتے تو مسلمانوں کے ایپ چھپانے چاہیے مگر شیخ سے اپنے ایپ بتا سکتے ہیں اس کی نیت سے تو اس شخص نے سب جگہ سے علاج کرا لیا مگر کہیں سے علاج نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ اس نے والدین کو ستایا تھا ابھی دو تین چار دن پہلے میرے شیخ کے پاس حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رومن کا تو والی کے پاس کیس آیا کہ اس نے والدین کو منہ پہ والدہ کو مکہ مار دیا امی کو مکہ مار دیا منہ کے اوپر ایسی کیسے رحمتیں رحمتیں ہوں ہوگی بھائی اس کے والدین اگر حدیث میں آتا ہے اگر ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کریں پھر بھی اسے سے بدتمیزی جائز نہیں ہے والدین سے ہاں اگر والدین شرک کا حکم کریں والدین بیٹے سے بولے داڑھی شیر کر لو والدین بولے بیٹے کپڑے نے لو تم کیا مولوی لگ رہے ہو اس میں والدین سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی مگر اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ پوچھوں کو بتلواؤ اور ابو امی کہہ رہے ہیں بیٹے داڑھی شیپ کروا دو اس میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی اور والدین سے کہا جائے گا ہم نے ابو میں آپ کا پیشاب پخانا اٹھا لوں گا آپ کی خوب خدمت کر لوں گا اور میں داڑھی کو شیپ نہیں کروا سکتا کیونکہ کہ تاریخ والے کا حکم ہے ماں آپ کو راضی کر لیں آج کی رات اور پتہ نہیں وغیرہ مت کریں تو ان کی مفصرت ہو جائے گی اس رات میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے سنت تو صرف رات کو جاگنا ہے قبرستان جانا اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے اپنے گھر ہی سے مردوں کو اشارے ثواب کر دیں یا رات کو تین بجے چلے جائیں جب قبرستان خالی ہو جائے تو عورتوں سے اس وقت چلے جائیں جو دقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغا کرتے ہیں قبروں کے وہاں چراغا لائٹیں لگائی ہیں قبرستان کے اندر چراغا کرنا یہ چھوٹے چھوٹے بلب جلانا یہ شادی ہال میں ہو یا شب برات کی رات ہو یہ مجوسیوں کی علامت ہے ہندوؤں کی دیوالی سے مشاہدہ ہندو جو ہے وہ دیوالی کرتے ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا دیتے ہیں اس سے نقل ہو رہی ہے اس لیے جو ہے چراغا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے قبرستان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں پندرہویں شابان میں کے دن پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ تشریف لے گئے اور چپکے سے نکلے تھے آہستہ سے کہ کھولا ہونا عائشہ صدیق رضی عنہ موجود تھی آہستہ سے کہ کھولا ہونا چپکے سے قبرستان تشریف لے گئے پھر آہستہ سے واپس تشریف لے آئے یہ جماعتیں بنا بنا کے گاڑیوں میں بھر بھر کے جانا پاکستان جانا اور وہاں پہ جو ہے عورتیں ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو اس میں نہیں جانا چاہیے اس وقت اندھیرا وغیرہ ہو رات کے چار بجے تین بجے اس وقت چلے جائیں مگر کوئی جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے گھر سے بیٹھ کے ہی مسجد سے بیٹھ کے ہی کوئی سارے تمام مردوں کو کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ تشریف لے گئے وہ بھی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ قبریں دیکھ کر میں آخرت کو یاد کر لوں آج تو اس وقت آج قبرستان جائیں گے تو آخرت تھوڑی یاد آئے گی اس طرح آتش بازی کا مسئلہ سن لیجیے آتش بازی اور پٹاخے جو پھٹ رہے ہیں اس رات میں فرشتے آتے ہیں تو شیطان نے سوچا فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے لہٰذا بارود کی چیزیں ایجاد کرواؤ خود پٹاخے چھوڑو یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں یہ دین تو نہیں ہے نا پٹاخے پھوڑنا بم پھوڑنا ابھی میرے پاس فون اور میسج آیا ہوا ہے کہ ان کا حیدرآباد سے میسج آیا ہوا ہے کہ ایک صاحب ہے ماشاء دین کے چلتے ہیں مگر ان کے پڑوس میں بالکل قریب ہی بچے اتنے بم دما کے کر رہے ہیں کہ عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے دم دم آواز آ جا رہی ہے فضول خرچی ہے اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دینا فضول خرچی ہے یہ دین نہیں ہو سکتا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹافے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بدوا خریدتے ہیں فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی تو بدعا تو نکلے گی اس بات کو رحمت ہے فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی تو فرشتوں کی بدوا لگے گی ایسے شخص کو جو بچوں کو پٹافے کے لیے پیسے دیتے ہیں ایک اب آخری مسئلہ حلوا کا سن لیجیے حلوے کے نام سنتے ہی بولتے مولوی میٹھا بہت کھاتا ہے غیر مولوی میٹھا نہیں کھاتا ہے <laughs> حلوے کی بات سن لیجیے بس وہ بات سن کر آپ چلے جائیں کیونکہ اس رات میں عبادت کرنی ہے کیونکہ یہ عبادت کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے تو شیطان نے سوچا کہ لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائے ان کے پیٹ پہ اتنا حلوہ ٹھوس دو اس میں ریا کی گڑبڑ کا بلوا مچ جائے یعنی ہوا نکلے گی پیچھے سے جب زیادہ کھائیں گے تو پیچھے سے ہوا نکلے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو جب بلوا مچے گا یقین وضو نہیں رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے لہٰذا پہلے ان کو کھلاؤ حلوا پھر پیٹ سے بچاؤ بلوا تاکہ یہ نہ دیکھنے پائے اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو اگر یہ میرے تین الفاظ یاد رکھیں گے کہ عارف بلّہ شیخ العرم الرجم مجدد زمانہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں جو میں ان کا ادنا سا غلام وہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں اپنے شیخ کی بات سنا رہا ہوں جو بہت بڑے عالم ربانی تھے کراچی میں کوئی دنیا کے بہت بڑے ولیوں کے سردار تھے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں اگر میرے یہ تین الفاظ یاد رکھیں گے یعنی حلوہ بلوا اور جلوہ تو پھر آپ ان پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوا تو پیٹ میں بچ گیا ملوا پلوا اور جب وضو ہی رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا اب رہ گئے یہ بہانا کہ میں تو حلوا کھا کر حضرت اویس فنی رحمت اللہ کی سنت ادا کرتا ہوں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کے رسول کی اور کتنی سنتیں اپنائی ہیں سر سے لے کر پیر تک کتنی سنتیں ہیں آپ کے پاس صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے وہ بھی حضرت اویس فانی رحمت اللہ علیہ کی جو کہ تابعی تھے صحابی بھی نہیں تھے تو کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کر لیتے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں یاد نہیں ہیں مسجد سے نکلنے کی پانچ سنتیں یاد نہیں واش روم بیت الخلا جانے کی دعا یاد نہیں سونے کی دعا ان کو یاد نہیں لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ کہ پندرہویں شامان کی رات کو حلوہ ٹھوس لو کیونکہ ان کے بقول یہ حضرت اویس پانی کی سنت ہے اس میں عشق رسول بھی ہے دیکھو جنگ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے ان حلوہ کھانے والوں کے مطابق اویس پہلی رحمت اللہ نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ پتا نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا کہ میرے بیٹے نے عشق عشق نبی نبی میں میں اپنے دانت توڑ دیے تو حضرت اویس پہلی کی دو سنتیں ہیں ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا دوسرے حلوہ کھانا کوئی دانت توڑوائے گا بھائی جس کا کتنا مہنگا علاج ہوتا ہے <laughs> جس کے دانت وغیرہ درد ہو کوئی دانت پتے توڑانے کے لیے تیار ہے اچھے دانت کروائیے پھر حلوہ کھائیے تو اول تو میں کہتا ہوں یہ تاریخ ہی غلط ہے جنگ اول پندرہ شابان کو نہیں ہوئی تھی دو ماہ بعد شوال میں ہوئی تھی جنگ عہد تو کیا حضرت اویس رانی نے دو ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے لیکن بالفرض غلط تاریخ کو بھی مان لو تو اویس رانی نے دو سنتیں ادا کی نبی کے غم اور اس میں بچے دانت پہلے توڑے اس کے بعد ان کی اما نے اس کو حلوہ کھایا معلوم ہوا یہ بہت سنتیں ہیں لہٰذا حلوا کھانے کو سنت سمجھنے والے پہلے اپنے بچے دانت توڑے اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائے تب آپ کھائیں جس کی اماں زندہ ہو اس کو پکا کر کھلا دیں کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تو بولو بھائی کون کون بتیس دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا تو آج کل کے نام آج کل کے نام کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتے دانت توڑنے والی سنتیں خانی ادا نہیں کر رہے اور بغیر دانت توڑے ہوئے حلوا کھانے کے لیے آگے آتے ہیں قرضہ لے لے کر حلوا پتا رہے ایک دوسرے کے یہاں حلوہ بھیج رہے ہیں جو حلوہ نہ پکائے وہ پکا وہ ہو گیا عجیب معاملہ ہے جو حلوہ نہ پکائے وہ ہاتھی ہے چاہے ساری سنتیں ادا کرے تحجد پڑے اشراق پڑے اوابین پڑھے پاجامہ چکروں سے افر رکھے سنت کے مطابق گاڑی رکھے سنت کے مطابق چلے سنت کے مطابق ساری زندگی گزارے اور ساری سنتیں ادا کرتا ہے صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا تو وہ پکا وہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے سنی کرنا ایک سنت بتا دیتا ہوں کرتا پہننے کی سنت ہے جب کرتا پہنے پہلے سیدھے آستی میں پہنے پھر الٹی آستی میں پہنے یہ سنت زندہ کر لیں گے سنت ہے جب مسجد سے باہر نکلیں گے الٹا پیر نکالیں مسجد کے اندر داخل ہوں گے سیدھا پیر نکالیں جب اوپر چڑھیں گے تو اللہ اوپر نیچے اٹھیں گے تو سبحان اللہ جب بھی کھانا کھانا تو دسترخوان بچھانا تو جب کھانا کھانا ہو دسترخوان بچا کے کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیں اس میں کوئی مشکل ہے یہ تو حضور صلی اللہ وسلم کی سناتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا اور محبوب بنا گے سنتوں کی برکت سے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے کھانا تو ہم لوگوں کو کھانا ہی ہے شلوار تو ہم لوگوں کو پہننی ہے تو سنت کے مطابق شلوار پہنے شلوار پہننے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ الٹا پیر پہلے ڈالیں کہ سیدھا پیر ڈالیں ایک طریقہ ہے کہ سنت کے خلاف ہو گیا نا دوسرا طریقہ پہلے سیدھا پیر ڈالیں پھر الٹا پیر ڈالیں سنت سندر طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ یہ کہ کوئی شلوار لے کے کھڑے ہو جائے اور دور سے کوئی بھاگتا ہوا ہے لانگ جمپ کرتے ہیں دونوں پہلے حصہ ڈالتے ہیں تو شلوار تو پہنی ہے سنت کے مطابق شلوار پہن لیجیے کپڑے پہننے سنت کے مطابق پہن لیجیے اس میں تو مشکل تو نہیں ہے پورے دن ہم چپل پہننے پہلے سیدھے پہننے چپل پہنے پھر الٹے پہن لیں موزے پہننے پہلے سیدھے پہننے موزے پہنے پھر الٹے پہن لیں موزے اتارنے پہلے الٹے پیر سے اتاری پھر سیدھے پیر سے اتاری ہماری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائیں گی کالی کمنی والے اتنے پیارے اتنے پیارے اگر ہمیں واش روم میں جانا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دعا پڑھ کے چلے جاؤ اللہ آؤ جو بھی سوائے یاد نہیں ہے تو سنت والی کتاب ملتی ہے کتاب پڑھ لیجیے اس کی ان شاء اللہ یاد ہو جائے گی چھوٹے بچوں کو ٹوئنٹر ٹوئنٹر لٹل اسٹار کو یاد کروا دیتے ہیں بس سنتوں کو یاد نہیں کرواتے کہ سنت کیا ہے جب سو رہے سیدھی کروٹ پہ اللہ منہ بسمی کا کر کے سو جائیں مسلمان کی تو پوری زندگی ماشاء اللہ اگر کاروبار بھی کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق کاروبار کریں جاب پر جا رہا ہے سنت کے مطابق کریں نماز کے وقت میں نماز جماعت سے پڑھے تو ڈھکنے کھول کے جائیں داڑھی رکھ کے جائیں داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ بتائیے چائے کتنی دفعہ پیتے ہیں مغرب میں مسئلہ بتایا اگر عشاء میں بتا دوں گا تو اس میں کوئی ضرور تھوڑی ہو جائے گا چائے کتنی دفعہ دن میں ہم لوگ پیتے ہیں اشد اللہ اشد اللہ اللہ دو دفعہ آیا آزاد میں بھی نہیں آیا سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اگر داڑھی کا مسئلہ دوبارہ بتایا جائے گا تو اس میں کسی کو وہ نہیں ہونا چاہیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے بھائی میں انجینئر بھی ہوں میں نے شروع میں بتا دیا تھا میں ایس یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے وہاں دیکھے داڑھی رکھی ہوئی میں نے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا یہ چاروں ماموں کے نزدیک واجب ہے داڑھی کو شیپ کروانا داڑھی بنانا حرام ہے چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے جو داعلی شیپ کرتا ہے سکون نہیں مل سکتا ہاں توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کو سکون مل جائے گا کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے کا گنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دو لوگ پیسر و کسرا کے دو سفیر آئے ان کی بڑی بڑی تھی داڑھی شیپ تھی بالکل سنگل کوٹ ڈبل کوٹ موٹی اخاڑ کوٹ تالی کمی والے چہرہ دے دیا فرمایا من ہمارا کنواں تمہیں کس نے حکم دیا فرمایا ہمارا نا رب نا کسر ہمارے رب کیسر و کسرا نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو داڑھی نہیں اور تمہیں کس نے کہا تم مجھ سے بڑی بڑی کر کے آئے ہو داڑھی شیو کر کے آئے ہو تمہیں کس نے کہا یہ سب پہنے گا فرمایا ہمارے رب ہمیں پیسر و کسرا نے ہمارے رب بادشاہ پیسر و کسرا نے کہا ہے کہ تم شیپ کر کے آؤ مجھ سے بڑی بڑے رکھو رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو پترواؤ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پٹائیں اور داڑھی بڑھائیں اب لوگ بولے گا آپ برات میں داڑھی کا مسئلہ لے کے بیٹھے داڑھی دین کے اندر داڑھی دوڑی اور بھی اخلاق کی بھی اہمیت ہے بے شک سب کچھ ہے اور پوری رات میں سے ایک گھنٹے میں تو پورا مضمون کو بیان نہیں ہو سکتا نا ابھی تو داڑھی کی اہمیت کی بات بتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے اس کو ہم ضروری سمجھیں اور جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ اس کو گنا سمجھے جب داڑھی شیو کر رہا ہو تو یہ سوچ لیں اگر اسی شفاعت کے امیدوار ہیں جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کیا تمہیں میری شکل میں کیا نفس نقص نظر آیا نوز اللہ کہ تم نے داڑھی شیپ کر کر آئے اس کو کیا جواب دیں گے شفاعت شفاق کے سہارے تو جی رہے نا یہ لوگ انہوں نے اگر پوچھ دیا کہ تم داڑھی کیوں شیپ کر کر آئے کیا جواب دیں گے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بیوی کی وجہ سے دفتر کی وجہ سے خاندان والوں کی وجہ سے یا میری عادت بنی ہوئی تھی میرے دل کے اندر داڑھی تھی کیا حضور صلی اللہ علیہ صحابہ کے ناوز بلّہ دل میں داڑھی تھی ارے بھائی چہرے پہ داڑھی آتی ہے مسلمان کے ہمت کر کے ایک مٹھی ہونی چاہیے ایک مٹھی ایک مٹھی بابا شہر کی داڑھی ہوتی ہے ایک مٹھی ہوتی ہے <laughs> ایک مٹھی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو پہننے کی ضرورت نہیں ہے قبر میں ہم سب کو اکیلا جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کالی کملی والے کو شکل دکھانی ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا ہمت کر کے داری رکھنے نہیں چاہیے اگر ایک شعر سن لیجیے اگر داری کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داری میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اگر داری کے رکھ لینے سے چہرہ بند ہوا رکھتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی نہیں ہے اور یہ واجب کے درجے میں جیسے نماز پڑھ لے فطر کی نماز واجب ہے عید کی نماز واجب ہے ایسے ہی داڑھی اتنا واجب ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اتنی زندگی ہم نے داڑھی شیئر کر کے گزار دی یہ میری بات نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ تعلیم والی کی بات ہے بخاری شریف میں آتا ہے داری بڑھاؤ مجھ سے کترواؤ یہ اہمیت کی بات ہے دین کی بات کو اہمیت سے سننا چاہیے ہر بات کی اہمیت رکھتی ہے چاہے وہ اخلاق والی بات ہو حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اکمل و مبمین ایمانت آسمانوں کا اکمل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس میں سے بھی بہترین ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے آج ہم لوگ جو بیوی کی پٹائیاں کرتے ہیں جو شخص بھی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے بیوی کو پٹائیاں کرتا ہے تھکے دیتا ہے یہ شخص اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا حضور صلی اللہ وسلم فرماتے خیر حکم خیر تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اخلاق میں بہترین ہوئے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں اور بدخلار اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے عورتیں میرے اوپر غالب رہیں اور بدخلار اور کمینہ ہو کے عورتوں پہ غالب ہونا نہیں چاہتا اس لیے اپنی بیویوں کی جنہوں نے ستایا ہو اور کٹائی پٹائی کی بھی ہو طلاق کی دھمکیاں دی ہوں اللہ کی بندی سمجھتی اس کو حضرت فرماتے ہیں اس کو گلے لگا کے اس سے معافی مانگے کیونکہ اگر ہماری بیٹی پہ کوئی ظلم کرے ہماری آج کل تو اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جب شادی ہو جاتی ہے داماد ظلم کرتا ہے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے تو ہماری جو بیوی ہے کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا کسی کے جگہ کا ٹکڑا نہیں ہے اس کو طلاق کی دھمکیاں دینا اور اس کو مار پٹائی کرنا یہ کوئی مردانگی کی نشانی نہیں ہے محدثی نے لکھا ہے جس گال پہ آپ کو گوسا دیا صبح اسی گال پہ تھپڑ مارتے ہو یہ علماء نے لکھا ہے محدثی نے اس بات کو لکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے عورتیں جو ہیں آدھی عقل کی ہوتی ہے بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا رہتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور تیری پستی سے پیدا ہوئی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی یہ عورتوں سے اخلاق پر بات ہو رہا ہے کیونکہ اس رات میں کینے والی کی مقصد نہیں ہوگی جس کے دن میں بیوی کے لیے کینا بھرا ہے طلاق کی ہر ہر وقت وقت طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے کتنے طلاق کے عام ہوں گے داروتہ کے اندر اس کی وجہ بد نظری ہے جب عورتوں کو دیکھے گا باہر والی عورتوں کو دیکھے گا فیس بک یوٹیوب والی لڑکیوں کو دیکھے گا اپنی بیوی کیسے اچھی رہے گی وہ تو بند سنور کے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ لانت برسا رہے ہیں تو اپنے گھر والی کیسے اچھی لگی اس شخص کو جو باہر والی عورتوں کو دیکھے گا میرے شیر فرماتے تھے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا یہ حدیث شریف کا آتا ہے زنا آئی نہ نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی جو آنکھوں کا زنا کرے گا اس کو سکون نہیں مل سکتا توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے ہر جگہ لڑکی ہے ہر جگہ نظر بچائیں گے ہر جگہ ہمیں ایمان کی علاوت ملے گی بچاتے جائیے ایمان کے علاوہ پاتے جائیے یہ مولوی کی بات نہیں بھائی ہے یہ قرآن شریف کی بات ہے کالی قبل والی کی بات ہے ایک دفعہ دیکھیے شام کا حسن مشہور ہے شام کا شام کے لوگوں نے عیسائی لوگوں نے اپنی عیسائی لڑکیاں حسین و جمیل بنا سوار کے دو لائن میں کھڑی کر دی کہ جب صحابہ گزریں گے لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ان کے ان کو جنگ ویسی جو ہے جنگ میں ہار جائیں گے جب عورتوں کو دیکھیں گے صحابہ کرام ایسے تھوڑی تھے حضور صلی اللہ علیہ کی تربیت یاد تھے جب وہاں سے گزرنے لگے ان کے سفا صلاح نے آیت پڑھ دی کل پڑ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دے اپنی نظروں جھکا لیں یہ سورہ نور کی آیت ہے بھائی یہ مولوی کی بات مت سمجھیے گا اللہ کا حکم ہے اور یہ سب کے لیے ہے چاہے کوئی کاروباری ہو رشے والا ہو ٹھیلے والا ہو عالم ہو غیر عالم ہو سب کے لیے دین پہ چلنا ضروری ہے اللہ کا حکم سب کے لیے ہے نا تو صحابہ نے آیت صفا صلاح نے آیت پڑھ دی کہ مومنی سے فرماتے اپنی نظروں کو لیں سارے صحابہ کرام نظر جھکاتے چلے گئے کسی نے اٹھا کے نہیں دیکھا ماشاء اللہ ان عورتوں نے جا کے عیسائی لڑکیوں نے جا کے اپنے ماں باپ سے کہا وہ صحابہ وہ تو فرشتے معلوم ہو رہے تھے فرشتوں نے فرشتے معلوم ہو رہے تھے جنہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی دیکھا اس زمانے میں قرب قیامت میں لڑکیاں عام ہو جائیں گی مطلب فہاشی عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا اور لڑکیاں کپڑے پہنے ہوں گی بڑا کہ نہیں پہنی ہوں گی یہ زمانہ آ گیا ہے سر یہ تصویر تو نہیں بن رہی بھائی تصویر ریکارڈ کر سکتے ہیں نیچے کر کے ریکارڈ کر لیں جزا کرنا اور اس وقت جو دین پہ چلے گا دین پہ چلنا اس وقت ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا ہر جگہ لڑکیاں یہودیوں میں یہ چال چلی ہے کو سور پہ ملوث کر کے ان کو فیس بک یوٹیوب میں لگا کر گھر گھر میں پیکج سستے کروا کے یو فون والے گاؤں جو بھی کمپنی ہے ہماری سے کوئی دشمنی نہیں ہے یہ صرف پاکستان اور پاکستان اور ہندوستان بنگلہ دیش میں یہ پیکج وغیرہ چل رہا ہے تاکہ نوجوان پیکج کرا کے یو فون وغیرہ کے سستے سستے انٹرنیٹ کے پیکج کرا کے فیس بک کا اکاؤنٹ کھول کے لڑکی سوچتے رہا کے ان کی ایمان تباہ ہو جائیں گے پھر یہ کافروں سے جہاد بھی نہیں کر سکیں گے ایمان جب چلا گیا لڑکی جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں ارے اس کا کیا دل لگے گا کسی کاروبار میں جو لڑکے لڑکیوں کے اس میں ملوث ہوگا فیس بک کا دیوانہ پاگل ہوگا یوٹیوب اور کھانوں کا پاگل ہوگا موبائل کا پاگل ہوگا اس کا کیا دل لگ سکتا ہے نہ دنیا میں لگے نہ آخرت میں کسی چیز میں دل نہیں لگے گا ہاں اللہ ہی اس سے فضل فرما دے ہمیں سچی توبہ کر لیں ہمت کر کے مردانہ وار حملہ کر لیں میرے شیخ کا شعر ہے محبوب سے تک رہے گا غافل اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی نا ہم کب تک غافل رہیں گے میں اپنی کی بات کر رہا ہوں یہ بیان میرے لیے اگر کوئی یہ سمجھے یہ بیان کسی اور کے لیے بیان کرنے والے کو چاہیے میرے نے مجھے نصیحت رسیت ہے سمجھو یہ بیان میرے لیے اپنی اس طرح کی سے جو بیان کرے گا دوسرے والے کو فائدہ ہوگا میں اپنی اس طرح کی یہ شیر پڑھ رہا ہوں بہت پیارا شعر ہے ابھی اس آتے کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے اگر اس میں دھو جرپت نہ ہو عورت نہ ہو لڑکیاں نہ ہو اور اس میں میوزک نہ ہو ایسے سن سکتے ہیں جس میں لڑکیاں نہ ہوں اور گانے نہ ہوں شیر کی باتیں نہ ہوں محبوب حفیظی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار رانا نفس پہ مردانہ وار حملہ کر دے یہ نفس ہی ہمیں جو ہے گناہوں کے لیے بہکاتا ہے نفس تو شیطان دو دشمن ہے شیطان مسمسا ڈالتا ہے یہاں ضلع کر لو گندی فلم دیکھ لو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بہت چلے لگا لیے بہت بیان کر لیے بہت عمرے کر لیے بہت الحاظ ہو گئے بہت ذکر و تلاوت کر لی اب تھوڑا گناہ کا بھی مزہ دو یہ کیا زندگی بورنگ گزاری ہے بورنگ نہیں ہے جو گنا کرتا ہے قرآن شیف کا اللہ کا وعدہ ہے آپ حضرت جو بھی گنا کرتا ہے میں بے چینی نہیں ہوتی بے چینی دلیل ہے کہ گناہ کے اندر بے چینی ہے گناہ کے اندر پریشانی ہے فرماتے جب پری سے دل لگاؤ گے تو شانی تو آئے ہی ہو <laughs> جب لڑکیوں سے دل لگاؤ گے تو پریشانی تو آنی ہی آنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھائی جو نظر بچائے نظر عورتوں کو دیکھے گا دل پہ زنگ لگ جائے ہاں توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے دل کا دم دور ہو جائے گا ہر جگہ لڑکی ہے ایک طرح سے لکھا حضرت عورتوں نے ناک پہ دم کر دیا ہے میرے حضرت نے جواب دیا تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی <laughs> ایک نے لکھا حضرت ماحول ماحول اتنا خراب ہو گیا حضرت آپ کا تو ماحول اچھا ہے ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں کراچی کا ماحول تو دیکھیے ماحول کیسا خراب ہو گیا حضرت ماحول سے پڑھو لاہور اور ایک شخص نے لکھا حضرت اکیلا بھاؤ تو کیسے پھوڑ سکتا ہے میں اکیلا دن میں کیا کروں گا چل کے جیسا معاشرہ چل رہا ہے بس میں ویسے ہی چلوں گا حضرت نے جواب دیا اکیلا بھاؤ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے خود تو پھڑ سکتا ہے خود تو ہمت کر کے عمل کرے معاشرہ کیسے بھی چلے بابا شیر ہوتا ہے شیر ہوتا ہے وہ معاشرہ اگر سیلاب پانی ایسے بہ رہا ہے دریا دریا سنگھ تو موشیہ ایسے بہے گا سارا معاشرہ پہاشی یعنی ضلع متھیلی ہاتھوں میں جوانی برباد کرنا فیس بک یو ٹیوب ننگی فلمیں تو ایسے ویسے بالکل جیسے تو سپاری سپاری بیچ رہا ہے دس روپے کی فلم ڈروا کے بچے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں دس روپے کی فلم مل رہی ہے موبائل شاپ سے گانے ڈروا دو یہ ڈروا دو داڑھی والے بھائی برقے والی عورتیں تین دار گھرانے دبا ہو رہا ہے اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے شرم بھی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں بس کوئی دیکھ نہیں رہا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ چینل پر آتے ہیں ان کی ویڈیو بنتی ہے تو ہم بھی موبائل رکھیں گے ایسا والا ہم اس موبائل رکھ کے ہم کر کیا رہے ہیں ہم لوگ ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے بہت سارے بولتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حدیث میں محدثین لکھتے ہیں حقیقت حیا کی ہے کہ تو این حقیقت انا مولا کا لا کا تھا ہمارا مولا ہمیں ناپرمانی یہاں نہ دیکھے ہم تو گناہ کر رہے ہیں ابھی اتنی عبادتیں کریں گے خوب روئیں گے دھوئیں گے اور کل دوبارہ ننگی فلمیں اب اس سے اس کا علاج کیا جو شخص میں اسٹی جی سی بات کر رہا ہوں جو شخص اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے میں نے بھی اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کیا جبکہ حضرت والا سے مجھے خلافت ہے اس سے الحمدللہ بہت سے لوگ گئے تھے سادہ موبائل رکھا ہوا اور کیمرے پہ میں نے اور پیپر لگا لیا کیونکہ بچے بھی ہیں تصویر کھینچ لی جبکہ میں آئی ٹی اسپیشلسٹ اور انجینئر ہوں آئی ٹی کا مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے مگر بس یہ سادہ رکھا ہوا ہے نس پہ بھروسہ میرے شیخ حضرت شاہ فیروز عبد اللہ محمد صاحب رہا تم آ رہی سادہ موبائل رکھا ہوا اتنے بڑے شیخ شیخ الحرم الجم ہے پوری دنیا سے لوگ ان سے بیٹھے حضرت شاہ فیروز عبد اللہ محمد صاحب رہا تھا تم آ رہی اور سادہ موبائل رکھا ہوا نا اللہ والے تو یا ان کے غلام تو نفس بھروسہ نہیں کر رہے ارے ابھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لنگی فلمیں دیکھنے سے ہم توبہ کر لیں گے توبہ کے سہارے پہ گناہ کر رہے ہیں اگر اسی وقت اہم گناہ کی اور موت آ تو پھر توبہ کی گارنٹی کوئی ہے ہمارے پاس کتنے لوگ ایسی گناہ کی حالت میں چلے گئے اللہ کے پاس توبہ کی توفیق تو آسمان سے آتی ہے توبہ کے سہارے پہ گناہ کرنے والا میرے الفاظ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ عمر کی وجہ سے بولیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے شیخ کے الفاظ ہیں حضرت شاہ آتی اور اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے عالم فرماتے توبہ کے سہارے پہ گناہ کرنے والا انٹرنیشنل ڈنکی ہے منکی ہے وہ کیونکہ توبہ کی توفیق تو آسمان سے آتی ہے بھیا میرے دوستوں بزرگوں سچی توبہ کر آج بیٹھے بیٹھے چار شرطوں کے ساتھ اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں نظامت ہو پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے اور دیکھیے جو میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں جو شخص بار بار ننگی فلمیں دیکھتا ہے بار بار ملوث ہو چکا ہے اب اس کو چاہیے سادہ موبائل رکھ لیں کیونکہ بار بار گناہ میں ملوث ہو چکا ہے نا توبہ کر لیں یہ اچھی بات ہے نہ میرا عورتوں کو دیکھنا قرآن شریف کی آیت آ رہی ہے کو پھول جاؤں نظر نہیں بچائیں گے شرمگاہ کی بات نہیں رہے گی جو بولتے ہیں جی کیسی باتیں کر رہے ہیں ارے بھائی ہم عمل کیسا کر رہے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں تپ ماں بھی آپ کو مبارک ہو جو کینسر پھیلا ہوئے ڈاکٹر تو وہی علاج کرے گا نا تبدس نامی کے لیے یہاں بیٹھا ہوں میرے میرے شیر ہیں اگر تم بد نظری کا بیان نہیں کرو گے تو قیامت ضرور پکڑوں گا تو میں خلافت اس لیے دی تھی تاکہ تم میرے مضمون کو بد نظری کو بیان کرو امت اس گناہ میں ملوث ہے خود بھی ہم ملوث ہیں اور اس کو گنا بھی نہیں سمجھتے اور دیندار گھرانے محرم رشتے دار آج میرے شیخ کے پاس اتنا رو رہے تھے حضرت صبح محرم رشتے دار تباہ ہو رہا ہے بد نظری اور موبائل کے فتنے کی وجہ سے کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے جب گناہ کر کے حرام رفت آ رہی ہے اب انسان کچھ محرم تھوڑی دیکھتا ہے کہ بہن بیٹھی ہے ماں بیٹھی ہے خالہ بیٹھی ہے بس اس کو تو اپنے حرام نفت پوری جانی ہے اس لیے اس سے بچنے میں فائدہ ہے بھائی دوستوں کسی اور کو نمونہ مت بنائے اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لے کہ میں کتنی دفعہ گندی فلمیں دیکھ چکا ہوں جب دیکھ چکا ہوں تو کیوں بھروسہ کیا رستے اور فیس بک کا اکاؤنٹ تو اتنے لوگ بہت مشکلوں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو غیر اللہ بنا لیا ہے فیس بک اور یوٹیوب کو غیر اللہ بنا لیا ہے بہت سے لوگ بیت ہو گئے اور بہت سے لوگ دین کے کاموں میں جڑے ہوئے مگر فیس بک کا اکاؤنٹ کے ساتھ کھولا ہوا اس پہ لڑکیاں آ رہی ہیں لڑکیاں آ رہی ہیں اس پہ میوزک آ رہی ہے اور گندی گندی تصویریں کوئی بھیج رہا ہے دین کی بات فیس بک کا کھولا ہے اور پھر گندی تصویریں بھی ساتھ آ رہی ہیں لڑکی ناچ رہی ہے لڑکا آ رہا ہے آ کیا گیا ہم لوگ مجھے کیا ہو ہے سچی توبہ کر لیں معافی مانگ لیں کسی اور کی کیا کرے گا ہمارے اپنے ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے میرے ہمارے پسینے بھی آگ گناہوں کی سچی توبہ کر لیں توبہ کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے کوئی بنائی نہ کیا ہو سارے گواہ اللہ ملا ڈال سچی توبہ کر لیں اللہ سے باقی مانگ لیں میرے دوستوں بھائی اگر ہم بن گئے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے وہ پھر کیسے اس گناہ سے بچ پائیں گے اللہ کا نام سب کو سچی توبہ کی توفیق ہے تو آپ لوگ بھی اپنی عبادت کریں اور تھوڑا کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے سندر طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے سینے کے سامنے رکھیں گے اور ہتھیلیوں میں رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور وہ آپ کے دروشی پڑھ لیں گے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ بہت معافی بہت معاف کرنے والے ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ بہت معاف فرمانے والے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا بھی گئی ہے آپ اللہ والوں کے ربا ہیں نیک لوگوں کے ربا ہیں تو مجھ جیسا گنہ گار جائے آپ کے گھر کے سوا کوئی ڈر بھی تو نہیں ہے اللہ آج تک بالے ہونے سے لے کر آج تک جو آنکھوں سے بنا کیے کان سے گانے سنے آ ہاتھوں سے پیروں سے اور کیا کیا گنا کیے دوست امتی ہو کے کیسی کیسی حرام نہ کی گی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ مفرت کی رات ہے آپ ہمیں بند دیجیے بنو کل کے پھیروں پہ بکریوں میں جو بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو جہنم سے بری فرمائیں گے برات کا مطلب یہ کہ یعنی جہنم سے بری فرمائیں گے شب برات اے اللہ ہمیں مجھے بھی اور ہم سب کو جہنم سے بری میں ہمارا نام لکھ دیجیے جہنم سے برات میں ہمارا نام لکھ دیجیے ہمیں باپ فرما دیجیے اللہ ہم مانتے اطراری مجھے کہ ہم نے گناہ کیے اللہ کتنی آنکھوں سے آپ ہمیں دیکھ رہے تھے یہ فرشتے گواہ بن رہے تھے زمین اور فرشتے بھی رو رہے ہوں گے فرشتے بھی کیسی ان کی حالت ہو رہی ہوگی مسلمان کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما ہم سب کو معاف فرما تصویروں کے فتنے سے بچا جو تصویریں بناتے ہیں کھنچواتے ہیں مجھے بھی بچا ہم سب کو بچا گانوں سے بچا دجال کے فتنے سے بچا فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے اگر کوئی ضروری کام کی ہے تو تقوا سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے نقص سے بھروسہ کرنے سے بچا جو سچے لوگ ہیں تیرے پیارے بندے ہیں ان کی صحبت رسی فرما جو تیرے پیارے لوگ ہیں کراچی میں بہت اولی اللہ موجود ہیں اللہ ہمیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور جس کے دین کے کام ہو رہے تبلیغ و دعوت کی محنت مساجد مزارے سب اللہ اللہ کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ اس مسجد کو مدرسے کو کی تعمیر کا غیر سے انتظام فرما دیجیے انصار مالی انصار دوائی انصار جانی عطا فرما جتنے مساجد مدارس بن رہے ہیں ان سب کی مدد فرما فرشتوں میں ذریعے اور قبول بھی فرما لے اللہ ہمیں بچا لیجیے گناہوں سے فاطمہ ایمان سے فرما دے اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دینا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے ماں باپ سے پیر پکڑ کے معافی مانگنے کی توفیق دے دے اللہ جو شرابی ہے مجھے بھی ہم سب کو شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما زنا سے بچا بچیری سے بچا ہم پتا چاہتے ہیں کہ گناہ کی حالت میں ہماری موت آئے اے اللہ کیسے پیارے پیارے لوگ ہیں کو بیت اللہ میں موت آئی ماشاء اللہ روزن مبارک میں کے سامنے موت آئی کیسی پیاری پیاری موت اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اے اللہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے سلات و سلام روزہ مبارک پہ پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ہمیں پلو سلیم اپنے سلیم فہم سلیم ادا فرما دل کی آنکھیں کھول دے جو سب لگے سب دور فرما دے حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دے باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دے سچوں سے ملوا دے جو تیرے پیارے بندے ہیں نبی ندین و صدیقین بس چمہیں اور کیا ہے پیارے رفیق و حسن اللہ کا رفیق اور کیسے پیارے لوگ ہیں ہمیں ان سے ملوا دیں ہمیں ان کے پاس بھیج دیں ان کو ہمارے پاس بھیج دیں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیں ہما ایک سوال ہر دل بدل ہمارا وقت بھی دل دیں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹے بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے جو لڑکے لڑکی کے چکر ہونا ہے نوجوان پڑے ان کو بچا لے اس جہنم سے نجات کو دلا دے کسی تبلیغی جماعت سے جوڑ دیں کسی اللہ والے سب کو جوڑ دے کسی عالم سے جوڑ دیں تاکہ عشق مجازی کے چکر سے بچ جائیں اے اللہ خاص فضل فرما مجھ سے بھی میرے گھر والوں پہ ہم سب سے ہمارے گھر والوں پہ اس عشق مجازی کے چکر سے بچا لے لڑکے لڑکیوں فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کے جتنے سے بچا لیں اے اللہ فضل فرما دے کرم فرما دے اور یہ اللہ جب وقت آخر آ کے آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیے و السلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت البقی میں ہمارا مسن بنا دے اپنی رحمت کو اور حضرت مولانا شاہ حقیق محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ ثانی حضرت سید شیر جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بڑھ دے اور ان کے درجات بلند فرما اور موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام ہوں عالیہ کی زندگی برکت ادا فرما مولانا مدر صاحب عالیہ کی زندگی برکت ادا فرما جتنے علماء محمد ہیں ہیں اللہ سب کی زندگی میں برکت ادا فرما ہمیں ان کی قدر کی توفیق ادا فرما اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل والا بنا دے سچی توبہ کی توفیق دے دے اچھے اطلاعات نصیب فرما بغض اور کینا نکال دے حسد نکال دے جس کا حق دبایا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تواز عطا فرما انکساری عطا فرما اے اللہ ہم سب کے دلوں سے حسد نکال دے اے اللہ حسد نکال دے مال کی محبت نکال دے مال کو بتا فرماتے ہیں کہ دل دین سے خرچ کر سکے اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما آپ کے دارے عطا فرما جو ہارٹ کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کامل آ مسلم عطا فرما جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں جو بھی رشتے عطا فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں غیر سے انتظام فرما بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمانے ان کے اس میں برکت نہیں ان کے اس میں برکت دے دے اللہ ہر کام میں برکت عطا فرما دے اے اللہ جس کے دل میں جو جائز حالت ہے پوری فرما دے جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دیں اے اللہ آپ بہت بڑے ربا ہیں آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیجیے ہماری تمام جائز حالتیں پوری فرما دیجیے دی اور صلی اللہ علیہ نظیر ایک ناشیر کا شعر بنایا تھا کے شعر ہیں یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا برالوں دیتا ہے نام مدینہ ہوا سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں سکون تو گمباتے چل رہا ہے سنتوں میں چل چلنے ہیں الحمد للہ بہت دفعہ زیارت ہوئی تھی حضور صلی اللہ وسلم کی روزہ مبارک کی جو حضور امام مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے لوہوں کرسی سے بھی افضل ہے عرش آرم سے بھی افضل ہے تو سننا تو جائے گا اب یہ شعر دو شعر سنا کے بس ختم کرتا ہوں وہ آزاد اختر غم دو جہاں سے وہ آزاد اختر غم دو جہاں سے جو جائے دل سے غلام مدینہ جو جائے دل سے غلام میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نام مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاکے مدینہ میں ایسے اباروں میں مستور ہوں گا میرے شیر کا شعر ہے مدینہ شیخ سے جو مچھی جائے گی میں اس میں چھپ جاؤں گا دیکھیے اللہ والے ہمارے تعبیر مدینہ شریف کے عاشق تھے اور فرماتے میں مدینے کے دیوار در دیکھتا ہوں عجب حال قلبوں جگر دیکھتا ہوں ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر تصور میں میں ان کے گھر دیکھتا ہوں چاروں صحابہ کرام موجود تھے ابو بکر صدیق کیسے عاشق رسول تھے ان کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ قبر کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے سماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر آپ کو دیکھ لینا بس جلوس کو بہن ہے تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جانا مال یا علیہ اپنا سارا مال یا رسول اللہ آپ سے خرچ کرنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نیک سوالے بیوی اور خوشبو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی اور کالی کمی والے کیسے پیارے تھے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ناز شریف بھی پڑھ دی تاکہ آپ کو پتا رہے کہ ہمارے اکابی ناز شریف بھی پڑھتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ